آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج میرا موضوع بحث اسلام دین رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے اس کی رحمت کا ایک منظر ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت حین یا یوم خلقها مئت رحمت فامسك عنده تسعة وتسعين رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار رواه البخاري في كتاب الرقاق حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الرقاق میں لائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد رحمت کے سو حصے کر لیے پہلے ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو رحمت مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا کیا ہے جب پیدا کی گئی تو وہ مخلوق ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سو حصے فرمائے جانتے ہیں سو حصے رحمت کے کرنے کے بعد ننانوے حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں فام تس رحما اپنے پاس اس نے ننانوے رحمت کے حصے رکھ چھوڑے وہ ارسل فی خلقی کل اور اپنی تمام مخلوق کے درمیان رحمت کا ایک حصہ دے دیا ہے ننانوے حصے اس کے پاس ہیں رحمت کا ایک حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا گیا ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی محبت کی بنا پر ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی رحمت کی بنا پر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کافر کو اس کے نافرمان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی رحمت کتنی ہے فلو اگر کسی اللہ کے نافرمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے تو اپنے اس کفر کے باوجود اپنی اس شرک کے باوجود اور اپنی اس نافرمانی کے باوجود وہ کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور جنت میں ڈال دے گا اتنا رحیم ہے تو یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق کی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جب ننانوے حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں تو وہ کتنا رحیم ہوگا لکھ دیا وہ کتاب کدھر ہے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا وہ کتاب کدھر ہے اور کیا لکھا ہے دونوں سوالوں کا جواب آگے آ رہا ہے فہو وہ اسی کے پاس کہیں ارش کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے پاس ہی کہیں ہے فہو عندہو فوق الارش وہ کتاب وہیں کہیں اس کے عرش کے اوپر ہے اس کے پاس کہیں قریب رکھی ہوئی ہے وہ کتاب تو وہاں ہے کیا لکھا ہوا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کہ ان رحمتی تغلب غضبی بے شک میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے ویسے میں جبار بھی ہوں قہار بھی ہوں لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میرا جو صفت رحم ہے میری جو صفت رحم وہ غالب ہے جبر کے اوپر قہر کے اوپر انتقام کے اوپر ان تمام صفتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت حاوی ہے یہ حدیث پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ہمیں شعور دے دیتی ہے بتا دیتی ہے اگر آپ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے قرآن حکیم میں رحمان تقریباً ستاون بار یا اٹھاون بار آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحیم رحمان کتنی بار آیا کتنے مقامات پر تقریباً ستاون یا اٹھاون بار اتنے مقامات پر اور صفت رحیم ninety five times ninety five پنچانوے مرتبہ پنچانوے مقامات پر یہ صفت آئی ہے ستاون یا اٹھاون بار صفت رحمان اور صفت رحیم پنچانوے بار اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت الرحمان ہے اس کے ساتھ جڑ کر کے مربوط ہو کر کے صرف ایک ہی صفت قرآن میں آئی وہ رحیم ہے الرحمان کے ساتھ کوئی اور صفت نہیں آئی ہے الرحمان کے ساتھ صرف ایک ہی صفت مربوط ہو کر کے آئی ہے ایک ہی صفت کمبائن ہوئی ہے وہ صفت رحیم ہے جو پنچانوے بار آئی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان کے ساتھ پورے قرآن حکیم میں صرف صفت رحیم ہی مربوط ہے آئیے اب ذرا اس صفت رحم کی اہمیت اور اس کا امپورٹینس دیکھ لیتے ہیں کہاں سے شروع کریں کتے سے شروع کریں کہ بلی سے شروع کریں کہ بکری سے شروع کریں کتے سے شروع کرتے حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رتبة أجر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد بلائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بینما رجل یمشی بطریق ایک راستے سے جا رہا تھا ایک جنگل میں سے اسے پیاس لگی بہت زبردست پیاس لگی جدا علیہ تش پیاس بہت زور کی لگی اب کنواں تلاش کرنے لگا وہ تلاش کرنے کے بعد اسے کنواں ملا اب اس کے پاس پانی کھینچنے کے لیے نہ تو رسی تھی اور نہ ڈول تھا یہ مثال دیا کرتا نا بدتی کہتا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کسی بابا کی یا کسی مرشد کی یا کسی گجیڑی کی یہ وزیلا ضروری ہے جیسے بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کوئی آدمی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا ارے عقل کے اندھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت بہی وجہ ہے کہ پانی ہم سے دور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اگر تیرے پاس عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا تو نے تو عقل تاک کے اوپر رکھ رکھی ہے بہرحال یہ آدمی جنگل میں ایک راستے سے جا رہا تھا پیاس بہت لگی اب اس کے پاس کنواں ملنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے نہ ڈولتی نہ رس نہ ڈولتا نہ رسی ظاہر ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے اسے نیچے اترنا ہے فوجد بیرن فنزل فیہا اتر کر کے نیچے گیا فشریبا پانی پی لیا ثم مخرج پھر باہر آیا باہر آیا تو کیا دیکھا ایک کتا پیاسا آ کر کے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس آدمی نے وہ منظر دیکھا اور اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی ہی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے اس سے پہلے ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی لیکن اب کتے کو پانی پلائے تو کیسے پلائے پانی پینے کے لیے تو اس بندے خدا کو خود کنویں کے اندر اترنا پڑا تھا اس کی سمجھ میں ایک بات آئی اس نے اپنا چرمی موزہ نکالا چرمی موزہ چمڑے کا موزہ نکالا کنویں میں اترا اور اس نے اس موزے کے اندر پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ نکلے تو کیسے نکلے اس لیے کہ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اس نے اس موزے کو جس میں پانی بھرا ہوا تھا اپنے منہ سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا لیکن اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دی صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر اجر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ہر جیدار ہر جاندار آدمی کے ساتھ جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے پورے زندگی کے گناہ بخش دیے اس سے رحم کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کو کس قدر پسند کرتا ہے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک گنہگار گار آدمی کی زندگی کے پورے گناہ بخش دیے یہ رحم کا امپورٹینس بتایا گیا اس حدیث پاک میں اور کتے کے بعد اب لے لیتے بلی بلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البر وسلتی والاداب میں رائے روایت اس طرح ہے وان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی حرت اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والآداب میں لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کا جب نظارہ کرایا گیا معراج میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت جہنم میں جل رہی ہے عذاب میں مبتلا ہے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بڑھیا کی مثال ہے یہ کون سی ہے جو عذاب دی جا رہی ہے اور اس کی خطا کیا ہے کس گناہ کے عوض میں اس کو جہنم کے اندر یہ سزا مل رہی ہے جبرائیل نے بتایا فی رتن ایک بلی کی وجہ سے ہے یہ معاملہ کہ بلی کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ ہوا یہ ہوگا کہ اس نے کہیں دودھ یا کوئی کھانے کی چیز کہیں رکھ دی ہوگی بلی نے اسے پی لیا ہوگا یا خراب کر دیا ہوگا اب غصے میں آ کر کے اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا فلم تو تمہارا نہ تو کھانا دیا ولم تستے ہا نہ تو پینے کے لیے کچھ دیا ولم تدا اور نہ تو اس کو چھوڑا کہ تاکل من خشاش الارض کہ زمین کے اندر جائے اور کیڑے مکوڑے کھائے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی اسی کمرے میں مر گئی اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے تو بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بنا پر اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کے بنا پر ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر ڈال دیا جس سے اندازہ ہوا کہ رحم کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے اور بے رحمی کو وہ کس قدر مفغوز فرماتا ہے کس قدر ناپسند فرماتا ہے جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی بلی سے چھوٹی کون سی چیز ہے چڑیا چڑیا چڑیا حدیث پاک دیکھیں وار عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابی ہی قال سند ہے نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيظه فاخرج منها بيض حمرت فجاءت الحمره ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال اردد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده رواه احمد فی مسندی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو ایسے ہی لائے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلن ایک پڑاؤ پر آپ رکے پڑاؤ کے آپ ایک جگہ ایک آدمی گیا ایک جھاڑی کے پاس جھاڑی میں بش بش جھاڑی جھاڑی کے پاس گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے نے چھوٹی چڑیا ہے اس نے انڈے دے رکھے انڈے بڑے خوبصورت تھے اس نے وہ انڈے وہاں گھونسلے سے نکال لیے اب جب چڑیا آئی اس نے دیکھا کہ انڈے نہیں ہے اللہ تعالی نے اتنا تو شعور دے ہی رکھا ہے پرندوں کو بھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے آس پاس کے کسی انسانی نے کی ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر کبھی پھڑ پھڑاتی فجاعت الحمرت علی راس رسول اللہ اللہ صلی وسلم وہ رؤوس روس کبھی تو وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑ پھڑاتی اور کبھی صحاب کرام کے سروں پر آ جاتی رحمت اللہ نے چھوٹے سے پرندے کی بے قراری اور بے بےتاوی دیکھی دل پریشان ہو گیا اللہ اکبر ایک پرندے کی بےتابی اور پریشانی دیکھ کر جس رسول کا دل پریشان ہو جائے اندازہ اللہ اکبر آپ فرما رہے ارے مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا کس نے اس کو درد پہنچایا ہے چڑیا کے درد کو نبی نے اپنے دل میں محسوس کیا اللہ اکبر صحیح فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالی نے وما رحمت للعالمین ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اس حدیث کے آئینے میں اگر عالمین کا مفہوم متعین کرنا چاہیں تو مفہوم آسانی سے متعین ہو سکتا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے رحیم نہیں ہے بلکہ آپ چھوٹے سے پرندے کے لیے بھی آپ رحیم ہے اس اس کا کا درد درد دیکھ کر کے آپ اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ایوکم اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچا فجاہا جی اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے اس کو اس کے دل میں ایک آدمی کڑا ہوا کہا اللہ کے رسول ادھر میں جھاڑی کے پاس گیا تھا نا تو وہاں اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا چیڑی نے اور میں نے دیکھا کہ اس کے انڈے بہت خوبصورت ہے سو میں نے نکال لیا تھا رجل من انا اصبت لها بيضا میں اس کے انڈے نکال ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ وہ انڈے وہیں رکھ کر کے آؤ اردو تو یہ انڈے وہیں اس کے گھونسلے میں رکھ کر کے آؤ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی پرندے کا درد نہ دیکھ سکے پرندے کی پریشانی سے پریشان ہو جائے وہ عالمین کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین چڑیا سے جوڑی کون سی چیز ہوتی ہے ہاں اب بولو بولو بولو ہوں چیونٹی لے لیتے ہیں بھائی اب سب سے چھٹی چیونٹی لے لیں حدیث دیکھیے وان سعید ابن المسیب و ابی سلامت ان ابا حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملت نبی من الانبیائی فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح الله روا البخاری فی کتاب الجہاد والسیر حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں لائے حضرت سعید ابن مسیب ابو سلمہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا میں نے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے ایک جگہ رکے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا کرست نم لتن نبی المبیائی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا اب انہوں نے دیکھا رہے یہ کیا ہو گیا دیکھا تو ادھر پوری ایک اینٹ ہل تھی النمل چیونٹیوں کی ایک پوری بستی تھی اسی بستی سے اسی اینٹ ہل سے نکل کر کے اس چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا تھا فوراً آپ نے حکم دیا کہ یہ پوری بستی جلا دی جائے اینٹ ہل کو آگ لگا دی جائے ہمارا بے قریت پوری اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا پورا گاؤں پوری بستی چیونٹیوں کی جل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی وہی فرمائی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی ان قرصت کا نملت احرقت امتا من الامم تسبح اللہ کہ تجھے ایک چیوٹی نے کاٹا یہاں نکیرا لا کر کے بڑا عجیب نکتہ پیدا کیا گیا ہے اور دو باتیں بتائی گئی اس ٹکڑے کے اندر جو ابھی میں بتاؤں گا پہلے ترجمہ دیکھ لیں اللہ نے وہی کی کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا اور نے ایک پوری امت کو زندہ جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث پاک کے اس آخری ٹکڑے سے کہ چیونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے ناجائز ہے چیونٹی کو آپ قتل نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھائی جرم اگر کوئی کرتا ہے تو سزا مجرم کو دی جائے یہ کیا کس جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے جانتے ہیں دنیا میں فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے فساد کی بنیادی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے تو اگر اس چیوٹی نے کاٹا تو, تو سزا اس کو دے دیتے یہ کیا کہ جرم کرے ایک چونٹی سزا پوری قوم کو دی جائے یہ قرین انصاف نہیں ہے حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستمت ہوا اور دوسرا مسئلہ یہ کہ چونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ مخلوق چونٹی یہ بھی شعور رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہے احرقت امتا من الامم تصبح اللہ اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وَإِمْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِ اللَّهِ یفقہون تسبیحہم کائنات کی ہر شے محو عبادت ہے کائنات کی ہر شے محو تسبیح ہے یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کا انداز نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے وہ اسے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اگر درخت کے پتے پھڑ پھڑانے لگے تو سمجھو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ اللہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے تو میں نے اس حدیث سے استدلال بس اتنا کرنا چاہا ہے کہ ایک چیونٹی کا قتل بھی اسلام پسند نہیں کرتا نبی نے ایک چیونٹی کو قتل کیا تو وہی آئی کہ تمہارا یہ فیل صحیح نہیں بتائیے جس مذہب کے اندر ایک چیونٹی کو نہیں قتل کیا جا سکتا درست نہیں ہے تو پھر ایسی قوم کو دہشت گردی کا لیبل لگانا دہشت گرد قرار دینا یہاں تک کہ رحمت للعالمین کو معاذ اللہ دہشت گرد قرار دینا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا جی چاہتا ہے دو حدیثیں اور بیان کروں اس کے بعد ایک حدیث کی طرف آتا ہوں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے امام بخاری کتاب الجہاد و سیر ملا ہے روایت اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بحث فقال ان وجدتم فلانا و فلانا فاہریقوہما بالنار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا وان اللہ وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير یہ روایت ایسے ہی بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا اور جب ہم لوگ تیار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمیوں کو فلا اور فلا کو اگر پانا تو انہیں زندہ جلا دینا بنار ان دونوں کو زندہ جلا دینا یہ تو آپ نے حکم دے دیا لیکن جب لشکر تیار ہو کر کے جانے لگا حضرت فرماتے کہ حین آردن الخروج جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو امرتکم امرت کو فلانا و فلانا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو زندہ جلا دینا ایک بات یاد رکھو آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا لہذا میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی لہذا وہ جب مل جائے تو ان کو صرف قتل کر دینا زندہ نہیں جلانا اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے گویا کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان کو زندہ جلا دے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے مجرم کا جرم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو اسے آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا اسے زندہ نہیں جلایا جا سکتا یہاں تو معصوموں کو بلا خطا بلا جرم کے زندہ جلا دیا جاتا ہے بتائیے اسلام سراپا رحمت ہے کہ نہیں اسلام دین رحمت ہے کہ نہیں کہ نبی نے حکم دیا کہ جرم اگرچہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے لیکن آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے لہذا میں نے پہلے جو بات بات کہی تھی وہ صحیح نہیں ہے میں رجوع کرتا ہوں اب اگر وہ ملیں تو صرف ان کو قتل کر دینا یہاں ایک نقطہ ملا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک بشر کی حیثیت ہوتی ہے اور ایک نبی کی رسول کی اگر بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن اگر وہ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا واجب لیتا ہے کسی ایک ادا کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں یہ تقسیم کیوں دلیل دلیل اس طرح ہے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقہون فقال لو لم تفعلوا لصالحا قال فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنیاکم رواه مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے راوی حضرت انس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو لوگ نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کر رہے تھے وہ کھجور کی کاشت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ نر کھجوروں کو اور مادہ کھجوروں کو ملا کر کے زمین میں اس کو پلانٹ کرتے نبی یار کا کیا کر رہے ہو کہا کہ اللہ کے سور نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کرتے کہتے یہ کیا مادہ کھجور اور نر کھجور ایسے ہی لگا لو صحابہ کرام نے آپ کی بات مان کر کے جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے انہوں نے الگ الگ کاشت کر لی پوری فصل تباہ ہو گئی کالا فخر شیشم نے ردی کجور پوری کی پوری کجور کی فصل تباہ ہو گئی ردی ہو گئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے بولے ارے بھائی وہ مالی نخلی کم وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا کھجوروں کا کیا ہوا وہ مادہ اور نر ملا کر کے تم لوگ پلانٹ کرتے تھے کیا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول پوری فضل کی ایسی تیسی ہو گئی کل تک کدا آپ نے ایسا کہا تھا ہم لوگوں نے ویسا کر لیا پوری فضل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے پوری فضل تباہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا انتم عالم دنیا کم تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا کہ اگر دنیاوی فارم سے نبی بولتا ہے تو ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے مانے یا نہ مانے میں چاہتا ہوں اس بات کو ایک اور حدیث مدلل کر دوں حدیث اس طرح ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تصل على لحیته فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي قالت يا رسول الله تامرني قال انما انا اشفى قالت لا حاجه لي في رواه البخاري في كتاب الطلاق حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے غلام تھے وہ مغیث نام تھا ان کا مغیث وہ کالے کا لوٹے تھے کالے رنگ دے دیو ان کی شادی غلامی کے دور میں ایک خوبصورت عورت بریرہ سے ہو گئی تھی غالباً یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی ان سے ان کا نکاح ہوا تھا اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلام اور بادی دونوں نکاح میں ہیں ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اب اختیار ہے شوہر چاہے بیوی کو اپنی نکاح میں رکھے یا نہ رکھے عورت کو بھی یہی اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر مانے یا نہ مانے اب برینا نے کہا کہ یہ تو غلامی کے دور کی بات تھی اب اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے لہذا اب میں مغیث کے حبال عقد سے نکلتی ہوں ان کے حبال عقد میں میں نہیں رہتی اب حضرت مغیث جو ہے بہت دکھی ہوئے بہت پریشان ہوئے بہت روتے تھے ان کی یاد میں اور یہ جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اس گلی میں یہ بھی چلے جاتے بہت سارے لوڈے ہوتے نا جا رہا تو پیچھے سے چلے جاتے تھے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے ہاں تو حضرت بھی وہ جدھر جاتی ادھر یہ جاتے اور روتے رہتے حدیث پاک کا ٹکڑا ہے وہ دونوں تسیل والا لہیتی ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر گرتے رہتے داڑھی کے اوپر گرتے رہتے جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا ہے ان کے آنسو تو داڑھی کے اوپر گر رہے تھے یہ تو چکنا کر لیتے اگر روئے تو کدھر گرے گا آنسو تو مجھے بتاؤ وہ تم ہو تحصیل والا لہیتی ان کے آنسو ان کے داڑھی کے اوپر گر رہے تھے یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی حضرت عباس آئے کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال بنا رکھا ہے مغیث نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تعجب تو ہوتا ہے کہ مغیث کس قدر محبت کرتے ہیں اور سے کس قدر نفرت کرتی ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول ذرا کو بلا کر آپ سمجھاؤ نا کہ ٹھیک ہے بلاتا ہوں حضرت بریرا آئی آپ نے فرمایا لو لو راجاتی ایسا کیوں نہیں کرتی رجوع کر لیتے شوہر مان لو ان کے ہے عقد میں رہو کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں قالت یا رسول اللہ تامرنی اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں کالا انما آنا اشفا نہیں بھائی رسالت کے پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں دنیا کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں محمد ابن عبداللہ حصے ایسے بول رہا ہوں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مخیز کی کہ لا حاجت مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں آپ اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو میں ابھی رجوع کرتی ہوں اور اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کے مجھے آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں لیسی سے پتا چلا کہ نبی کی دو حیثیتیں اور ایک نکتہ یہاں جو ملا وہ یہ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں اس قدر عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتی آواز کیسے نہیں نکال سکتے بتا نا کوئی لڑکی سے کسی کی نسبت ہوئی تو بولے وہ بہت کڑک ہے وہ ذرا سنبھالنا اس کو ہاں بہت کڑک ہے پہلے ہی دن ذرا اس کو کنٹرول کر لینا ورنہ اگر سر پہ سوار ہو گئی تو زندگی بھر عذاب بن جائے گی تیرے لیے اور پھر وہ قرض بھی نبھانا پڑے گا جو واجب بھی نہیں ہے کسی شاعر نے کہا نہیں ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں بھائی کہ آپ لوگوں کے سروں سے بلند بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ رہے ہیں ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے وہ قرض نبھائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائے مشورہ دیا کہ کیا کرنا کہا کہ ایک بلی پکڑنا اور خوب مارنا اس کے سامنے حجلے عروسی میں جہاں دلہن کو بیٹھایا گیا اس نے پکڑا بلی کو دیم مارنا شروع کیا اس کو بلی کو وہ دو دلہن نہیں نہیں آئی اس نے دیکھا بلی کے اوپر اتنا غصہ اتار رہا ہے اگر میں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ مجھے دھنک کر رکھ دے گا کنٹرول میں رہنا اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ وہ عورتوں کو دبا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے دبا کر رکھا جائے یہاں دیکھیے ایک لونڈی نبی کائنات کے سامنے بول رہی ہے کہ اگر آپ حکم دے رہے تو مانوں گی اگر آپ مشورہ دے رہے تو آپ کو مشورہ نہیں مانتی کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی یہ اعتراض بذات خود غلط ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نبی کے سامنے بولنے کی اجازت ہے اور وہ واقعہ تو زباں زد خاص و عام ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت عمر نے ممبر پر چڑھ کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں لوگ بہت زیادہ مہرے متعین کرنے لگے ہیں تو ذرا اس کی تحدید کر دیتا ہوں کم مہر رکھا کریں ایک بڑھیا عورت کڑی ہوئی چپ خبردار اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ان آتے تم شیا کنتار دینے کی بات کہی ہے اللہ نے تو تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا پہاڑ کے برابر بھی روپیہ اگر مہر میں رکھ دیا جائے تو اس کا جواز قرآن سے ملتا ہے تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا حضرت عمر خاموش ہو گئے کہا اللہ اکبر ہمارے درمیان ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں عمر کے سامنے فتوا بیان کرتی اندازہ لگائیے یہ عورتوں کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام میں یہ مقام عطا فرمایا ہے عمر جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے ترمیزی کی روایت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اگر شیطان ادھر سے آ رہا ہو تو راستہ بدل دیتا تھا اللہ ایک گلی میں جا رہے ہیں اچانک ادھر سے شیطان گھسا اسی گلی میں اگر عمر کے علاوہ کوئی ہو تو وہ راستہ نہیں بدلے گا اسی گلی میں آ جائے گا اس کو دھکا مار کے نکلے گا اور یہاں حضرت عمر اگر گلی میں داخل ہو جائے اور ادھر سے شیطان داخل ہو جائے تو فوراً وہ گلی چھوڑ دے گا وہیں سے الٹے پاؤں بھاگ جائے گا یہ عظمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑھیا بول رہی ہے ایک دفعہ راستے سے جا رہے ہیں صاحب اکرام ساتھ میں ایک عورت نے بڑھیا عورت نے بلایا اے عمر ادھر آؤ حضرت نے دیکھا چپ چاپ وہاں پہنچ گئے اب لگی نصیحت کرنے ہے عمر اللہ سے ڈر عمر اللہ سے ڈر سوال ہی نہیں عمر اللہ سے نہ ڈرے کہنے کی ضرورت ہے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا ذمہ داری سے اچھی طریقے سے عہدہ برا ہونا ہے بڑی نصیحتیں کرنے لگی اور بڑی دیر تک حضرت ان کے سامنے کھڑے رہے صاحب کرام بھی وہاں جو کھڑے ہوئے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ کتنی دیر سے اس بڑھیا عورت نے ان کو روک رکھا ہے بڑی دیر کے بعد جب بڑھیا نے ان کو جانے کی اجازت دی جب صاحب کرام کے ساتھ مل کر کے آگے چلنے لگے کہا کہ وہ کون سی بڑھیا تھی جو آپ کو ایسا ایسا کہہ رہی تھی اور امیر المومن آپ بھی چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے کہنے لگے ارے جانتے نہیں وہ کون تھی ارے وہ بنت سالبہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز جب ساتویں آسمان پر سن لی تو عمر کی کیا مجال کی بات چپ چاپ نہ سنے اللہ اکبر یہ مقام ہے حضرت کا کہتے ہیں کہ صحابیہ کہتے ہیں کہ عورت بول نہیں سکتی اسے بولنے کی اجازت نہیں حقیقت یہ وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کی گہری اسٹڈی نہیں کی ہے جنہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ نہیں کیا جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں کچھ بھی نہیں ان کے پاس اسلام کے بارے میں اب آ جائیں پلٹ کر پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں لڑنے کے لیے آج تو عام حالات میں جنگی اصول و ضوابط کو ملوز نہیں رکھا جاتا یہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جنگی اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رواہ ابو فی کتاب الجہاد حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں حضرت خالد بن روایت کرتے کہ مجھ سے حدیث بیان انس بن مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ انطلقو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر جاؤ وہ باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے وہ اعلیٰ ملت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر جاؤ اور دیکھو جنگی اصول و ضوابط کو اپنی نگاہ میں رکھو لا تختلو شیخن فانی دیکھو جنگ میں کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا اصول دیکھیے جنگ میں کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا لا کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا ولا کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا ولا کسی چھوٹے بچے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا کسی بچے کو قتل مت کرنا شیر خار بچے کو قتل مت کرنا اللہ اکبر اور دیکھو غنیمت کے مال کے اندر خیانت نہ کرنا اسے اکٹھا کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اچھے کام کرتے رہنا بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ پوری حدیث پاک کا ترجمہ ہے غور کیجئے جنگ کے اندر جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اصول بیان کر رہے ہیں کہ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا کسی بچے کو قتل ہاتھ مت اٹھانا کسی بچے کو قتل مت کرنا بتائیے یہ اصول ضوابط نبی بتا رہے ہیں اس لشکر کے سامنے یہ اصول رکھ رہے ہیں جو لشکر جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے جنگ کے لیے جا رہا ہے وبا ارسل کا اللہ رحمت للعالمین ایک حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے وہ بکری کے تعلق سے ہے حدیث پاک اس طرح ہے دیکھیے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجله على صفات شاة ويحد شفرته وهي تلحد اليه ببصرها فقال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتا رواه البيهقي في کتاب الضحايا حضرت امام بيهقي اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الضحايا کے اندر لائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو ایک آدمی کے پاس کھڑے ہو گئے وہ آدمی کیا کر رہا تھا اس نے بکری کو پٹک کر کے اس کے اس کی گردن کے اوپر لات رکھ رکھا تھا اور اس کو گرانے کے بعد اس کی گردن پر لات رکھنے کے بعد اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے چھری تیز کر رہا ہے اور بیچاری ڈر کے مارے وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے وہ یہ تل حگیل ہی ہاں گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا افلا قبل ہاگا ارے اس کو گرانے سے پہلے کیوں نہیں چھری دبا کر لی توری دونت موتن ایک موت تو دے ہی رہا ہے اس کے سامنے چھری تیز کر کے ایک موت اور دینا چاہتا ہے بتائیے بکری کا ذبح کرنا اس کا گوشت کھانا حلال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کی جائے جب جانور کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل پرفیکٹ نہیں فرمائی کہ مما ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین کہ ہم نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے ایک حدیث پاک اور پھر اس کے بعد اسی کے ذمن میں ایک بڑا پیارا استدلال ایک سوال ہے اس کا جواب پہلے حدیث دیکھیے یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے روایت اس طرح ہے وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو اتنی بڑی حدیث ہے پوری حدیث ہے وہ کتاب التوحید کے اندر لائے غور فرمائیے پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا غور سے دیکھیے جو آدمی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب التوحید توحید میں لائے روایت تو رحم کے بارے میں فقیح فقیر امام والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس رحم کی بات کو کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اس رحم کی بات کو کتاب التوحید کے اندر کیوں لائے وجہ اس کی ہے کہ رحمت کا تعلق خاص طور سے دل سے ہے اور توحید کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے موحد جو ہوتا ہے بہت ہی رحم دل ہوتا ہے جس کے دل میں توحید جتنی ہی زیادہ جاگوزی رہتی ہے جتنی ہی زیادہ مضبوط رہتی ہے جس کی توحید جتنی زیادہ مضبوط رہتی ہے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ رحم دل ہوتا ہے اللہ اسی وجہ سے امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید کے اندر لائیں گویا کہ رحم کا اور توحید کا بڑا گہرا تعلق ہے دوسرے سے بڑا گہرا ربط معاہد جو ہوتا ہے وہ بڑا رحیم ہوتا ہے اسی وجہ سے صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی بڑے رحیم تھے اور ایک عجیب ربط ہے اللہ نے فرمایا کہ میں رحمان اور رحیم اپنے بارے میں فرمایا کیا فرمایا الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم تو رہ کی صفت سے جس طرح میں متصف ہوں میرا نبی بھی اسی صفت سے متصف ہے ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ میں الرحمن الرحیم تو میرا نبی رحمت للعالمین اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ کے اوپر پہلے ایمان لانے والے صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس صفت سے متصف جیسا کہ اللہ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین علی الكفار رحماء یہ صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی کہ وہ غیروں کے اوپر سخت ہیں مگر اپنوں کے درمیان بڑے رحیم ہیں اللہ نے اپنے کو رحم سے متصف فرمایا صفت رحمت سے متصف فرمایا اپنے نبی کو صفت رحمت سے متصف کیا اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہی صفت لائی گی رحماء بینہم اقبال نے کہا نہیں ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم کیا بولتے ہیں ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن یعنی مسلمان کسی کے اوپر بیجا ظلم نہیں کرتا کسی کو بیجا ستاتا نہیں یہ اور بات ہے کہ کوئی سانپ کے دم پر پیر رکھ دے تو سانپ تو کاٹے گا ہی نا اسے اجازت تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو ستائے لیکن اگر کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو خاطر خواہ تو سزا ضروری ہے سزا ضروری ہے اسی ضمن میں ایک سوال جو رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اچھا ہم لوگ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے <laughs> نہ دیوبندی پڑھتا رہے بریلی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا اور پکے سچے متو رسول بیچارے پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں وان طلحت ابن عبداللہ ابن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب وقال لیعلمو انہا سنت رواہ البخاری فی کتاب الجنائز امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الجنائز ملا ہے حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کہ یہ سنت ہے اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فیل سنت ہے اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے انہوں نے فرمایا نبی کی سنت ہے کتنے لوگ ہیں اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ جنادہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھتا اور بچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبع رسول ہیں یہ پکے سننی ہے جب سننی کا کیا مطلب سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سننی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے تو نماز جنازہ میں سور فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے اور اب سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا آگے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ مردے کے اوپر رحم فرما رحم کی بھی دعا کی جاتی ہے استدلال یہ کرنا ہے کوئی ہجڑا مر گیا ہاں؟ کیا بول گیا میں ہجڑا ہجڑا نا ہجڑا مخنس مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں یہ مسئلہ آیا تو مفتی کے پاس مفتی کیا جواب دے گا ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اولا تو ملتے نہیں ہیں وہ مرنے کے بعد ملتے نہیں ہو کہاں لے جایا دفنایا جاتا اللہ کو اللہ کو معلوم تو مل جائے تو مل جائے تو نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا ہاں اب دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی ہے اگر فقی ہے اور اہل حدیث ہی حقیقت میں فقی ہوتے اللہ مغفر لحینا وہ اللہ بخش دے ہمارے زندے کو ہر ہمارے مردے کو یعنی جو ہمارا ہو جائے اہل حدیث ہو جائے اگر کوئی ہجڑا تو اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی ورنہ نہیں پڑی جائے گی چلے نا استدلال صحیح ہے نا جے عبداللہ روپڑی نے یہ سر لال کیا ہے یہ میرا استدلال نہیں اگر وہ موحد ہے سنت رسول کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایسے مخنص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی وہ بھی سور فاتحہ کے ساتھ اللہ و غائبنا وغیرہ ذریعہ جی چاہتا ہے رحم کے تعلق سے ایک اور حدیث پڑھ دیں حدیث اس طرح ہے وان عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم الشجنة من الرحمن من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والآداب ملا ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر نہیں عمر کی روایت تو پیش کی میں نے ابن عمر کی وہ جو بلی والی روایت تھی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے اللہ الرحمون یرحمہم الرحمن رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں کے اوپر لہذا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم چاہیے تو دنیا والوں کے اوپر رحم کرو اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کس کے اوپر رحم کرو عام بات کہی گئی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین کے اوپر جو ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو آسمان میں جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا سما کا لفظ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے آج ایک قوم گزری ہے قوم جو آج بھی موجود ہے گزر بھی چکی ہے اور اس کے بقیات بقیات خبیصہ آج بھی موجود ہے صوفی لوگ صوفی ایک پورا گروہ ہے مذہب ہے ان کا جو اسی شجر خبیس سے جڑا ہوا ہے اس شجر خبیس کے نیچے کھڑا ہوا ہے پورا کا پورا مذہب اے پورا پورا گرو وہ کہتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ارے اللہ عرش پر مستوی ہے وہ ہر جگہ کہتے موجود ہو سکتا ہے الرحمن والا العرش استوا رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے وہ دنیا میں نہیں آتا ہاں علم کے اعتبار سے تصرف کے اعتبار سے ارادے کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے کائنات کی ایک ایک شے کا اسے علم ہے ایک ایک ذرے کا علم اسے لیکن ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے اور یہ بات کم علم لوڈی کو معلوم تھی جو آج کے ہمارے فلاسفر حضرات نہیں جانتے ایک لوڈی لائی گئی جسے آزاد کیا جانا تھا موتقا آزاد کیا جانا تھا اس کو لائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کی ترغیب سے پہلے اس کا امتحان لیا ٹیسٹ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے ویر از اللہ اللہ کدھر ہے کہاں ہے فوراً لوڈی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اللہ اوپر ہے اوپر ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے بتائیے کس طریقے کے عقائد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کس طرح نکھرے ہوئے ستھرے عقائد تھے اور آج پڑھے لکھے لوگوں کے عقیدے اس کے در بگڑے ہوئے کہتے ہر جگہ موجود ارے ذات کے اعتبار سے ہے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تصرف کے اعتبار سے تو ارحم فی ارد ارحم کم فی سما تم زمین پر جو ہیں ان کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ یہاں فی کا مطلب ہے اللہ آسمان پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے بلندی کی طرف اشارہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ ترجمہ کر لیجئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ارحیم الرحمن یہ رحم رحمان سے نکلا ہے رحمان سے مشتق ہے تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا جو رحم کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا مجھے اس حدیث کے تناظر میں ایک واقعہ یاد آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون ہے حدیثوں کے بہت ہی شیدائی بھوکے پیاسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ کبھی کوئی حدیث بولیں اور یہ فوراً لکھ لے اس کو یاد کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی دنوں کے بعد تائف آپ کا آنا ہوا کہاں تائف گئے شور ہو گیا پورے تائف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو حریرہ تائف آئے ہوئے ان کا بیان رکھ دیا جائے آج تو دین سے کوئی محبت تو ہے نہیں بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے کہ آپ لوگ دین کی نسبت سے یہاں آئے ہیں دین کی محبت میں آئے ہیں یہ کام فضولیات میں بھی یہ وقت فضولیات میں بھی صرف ہو سکتا تھا بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے طائف میں شور مچ گیا کہ نبی کے بڑے پیارے صحابی ابو ہریرا آئے ہوئے ہیں بیان رکھ دیا جائے ان کا طائف کی جامع مسجد میں ممبر پر حضرت بیٹھ گئے بیٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس مجلس کے اندر کاتے رحم بیٹھا ہوا ہو رشتے داری کو کاٹنے والا تو اٹھ کر چلا جائے یہ بات سننے کے بعد ایک نوجوان مجلس کے آخر سے اٹھا اور دروازے سے سیدھا نکلتا ہوا آگے چلا گیا پھر آپ نے بیان شروع کیا تقریر ختم ہوئی وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گیا تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آیا کہا کہ آپ رسول کے صحابی ہیں آپ نے ایک بات کہی کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی رشتے داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہو تو اٹھ کر چلا جائے میں تو اٹھ کر چلا گیا تھا اے اللہ کے رسول کے صحابی میرا اور میرے ماموں کا چھتیس کا آکڑا تھا محاورہ بنتی نہیں تھی میں ان کو منا کر آ گیا میں نے معافی مانگ لی منا کر آ گیا ہوں تب بیٹھا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسی بات کیوں کہی کہا ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم موجود ہو اس مجلس کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں آتے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں یہاں پتہ نہیں رحمت کے فرشتے ادھر ہیں بھی کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنے رحم یہاں بیٹھے ہوئے بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہے ماموں کا بھانجے سے جھگڑا ہے پتا نہیں کیا کیا کون کون سے بغض اور کون کون سے کینے لیے ہوئے لوگ کیا کیا پھڈا اور کیا کیا لفڑا کیے ہوئے آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں یہ تو میرا ایک گمان ہے یقین نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے خاص طور سے قطع رحم سے اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جو ابھی میں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فمم اللہ جو رحم کو رشتے داری کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا ومن قطعہ قطع قطع اللہ جو اس رشتے داری کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا جب اسلام رحم کی تعلیمات دیتا ہے تو ذبح اور جانوروں کو کاٹنے کا حکم کیوں دیتا ہے یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں سوال کیا ہے کہ اگر اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے مرغے کو زبا کیوں کیا جاتا ہے بکروں کو زبا کیوں کیا جاتا ہے اور دیگر جانوروں کو زبا کر کے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے یہ زبا کرنا تو رحم کے خلاف ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا بڑا پیارا اور بڑا گہرا جواب ایک دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اس سوال یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے اصل میں اگر وہ قرآن پڑھتے یا غور کرتے اپنی ذات کے اوپر تو ان کو معلوم ہوتا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنی ہوئی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ سخر معافی خرک جمی سماوات اے انسانوں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ سب تمہاری خدمت کے لیے بنیادی غلطی یہاں ہو رہی ہے کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خادم نہیں ہے کچھ اور ہیں اگر غور کیا جاتا اور قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہوتی تو کبھی آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ جانوروں کو اگر ذبح کیا گیا تو یہ بے رحمی ہوئی اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں کائنات کی ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو فائدہ کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ ان تمام چیزوں سے ان کا ریسپیکٹ نہیں کرنا ہے یہ تمہارے خادم ہیں نوکر ہیں تمہارے تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں لہذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ہاں دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے لیے تم کس کے اللہ کی عبادت کے لیے تو فرما دیا گیا خلقت صحیح آبد تو یہ سوال در حقیقت اس غلط فہمی پر مبنی ہے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خادم کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں اب دیکھیے اگر کوئی آدمی گوشت نہ کھائے تو فطرت سے انحراف کرتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر بلی چوہے کو مار کر کھا جائے تو کوئی بلی کے اوپر تشریح نہیں کرتا کوئی تنز نہیں کرتا بلی کو کوئی سزا نہیں دیتا بلکہ بلیوں کو تو پالتے کتا بھی گوشت ہی کھاتا ہے کتوں کو لیے ہوئے یہ اعتراض کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چوہے کو کائے کو کھا جاتا ہے اب بلی کو کائے کو مار ڈالتا ہے شیر ہرن کا شکار کرتا ہے اور دیگر جانوروں کا شکار کرتا ہے اس کو زو کے اندر پالا جاتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا شیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا بلی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کتے کے اوپر بلکہ ان کو باقاعدہ پالا جاتا ہے تو یہ اعتراض شیروں کے اوپر کیوں نہیں ہے صرف انسان کے اوپر کیوں ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گوشت خور ہیں جانور ان کے جو دانت ہیں نا وہ کچلیوں والے ہیں لیکن جو جانور گوشت نہیں کھاتے گھاس وغیرہ کھاتے ان کے دانت کچلیوں والے نہیں ہوتے گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں گوشت کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں اب انسان ذرا اپنے دانتوں کے اوپر نگاہ ڈالے تو اس کو عجیب لگے گا کہ اس میں کچھ دانت ایسے ہیں جو گوشت کھانے والے کچلیوں والے اور کچھ دانت ایسے جو سبزی کھانے والے تو فطرت خود یہ بتا رہی ہے انسان کی ساخت اس کا اسٹرکچر یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گوشت بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سبزی بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے تو در حقیقت یہ فطرت سے انحراف ہوگا یہ نیچر سے انحراف ہوگا اور اعتراض کرنے والوں کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جس بات کو انہوں نے ایشو بنا لیا ہوا ہے تو بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ سچ مچ یہ دین دین رحمت ہے اور سراپا رحم ہے اس کا رسول سراپا رحم تھے صاحب کرام تعالی اور اسی رحم کی تعلیم اسلام دیتا ہے دیکھو اسلام کی خصوصیات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں اسلام کی چار خصوصیات ہیں ذہن نشین کر لیا جائے یہ لے کر کے جاؤ ایک تو مساوات یہ خصوصیت اس کی دوسری خصوصیت اس کی ہے مال کی حفاظت تیسرے جان کی حفاظت چوتھے عزت کی حفاظت عزت کی حفاظت کے لیے مومن مردوں سے کہا کہ کل مومن سوری اپنی نگاہیں جھکائے مومن مرد عورتوں سے کہا گیا وہ من سوری مومنا عورتیں اپنی نگاہ لیتے کہ عزت کی حفاظت یہ اسلام کی خصوصیت اور مال کی حفاظت والا اموالکم بینکم بالباطل مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ مال کی حفاظت اور جان کی من قتل قتل نفس بغیر نو فساد الارض الناس جميعا جو آدمی بلا وجہ کسی ایک آدمی کو قتل کر دے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے بتائیے انسانی جان کا احترام کسی اور مذہب کے اندر اس طریقے کا ہے انسانی جانوں کا احترام اس انداز کا کسی اور مذہب کے اندر آپ نہیں پائیں گے اور مساوات کا جہاں تک معلوم معاملہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ جو تھوڑا نشیب و فراز رکھا گیا ہے وہ دنیاوی کام کو چلانے کے لیے بتائیے اگر فوج کے اندر سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے فوج لڑ سکتی ہے اس میں ایک آدمی کو تو کمانڈر ان چیف بنانا ہی پڑتا ہے اگر کمانڈر ان چیف نہیں بنائیں گے فوج لڑے گی کیسے سارے کمانڈر ان چیف ہو جائیں سارے حکم دینے لگیں گے تو لڑے گا کون ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خان کی زندگی کو آئلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ذرا دونوں کے دائرے کار کو بانٹ دیا ہے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے حقوق دونوں کے مساوی ہے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اسلام کے اندر انہیں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے حقوق کے اندر دونوں مساوی ہے اور جیسے اسلام ان کے لیے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے ایمان جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں من عامل صالحا من ذکر کر ہی جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے دیکھیے مساوات حقوق کے اندر یہ اسلام کی خصوصیات ہے ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ سچ مچ اسلام دین رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین